برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو جس کے بال کان کی لو کے نیچے ہوں سرخ جوڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا آپ کے بال آپ کے دونوں کندھوں سے لگے ہوتے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں میں کافی فاصلہ ہوتا تھا نہ آپ پستہ قد تھے نہ بہت لمبے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے